خدمت میں جناب ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب نماز میں جو جب نماز پڑھتے ہیں تو سورج جب الحمد شریف کے بعد سورج فاتحہ کے بعد جو سورت لگاتے ہیں تو ان کی ترتیب کیا رکھنی چاہیے براہ کرم اس بارے میں بتا دیں جزاک اللہ خیر کریسی صاحب ایک کریسی صاحب کریسی صاحب میری ایک سن لو پلیز جی مانی بھائی کوئی زیادہ ضروری بات ہے اگر تو اس کو سوال ہے تو آپ کھڑا کریں اپنی باری پر آپ تشریف لائیں اور اگر کوئی بہت زیادہ ضروری بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں شکریہ اور ان کا ریڈ آؤٹ کھول دیں گی جی آپ کھڑا کر لیں مانی بھائی تو اس کے بعد انشاءاللہ اپنی باری پر آپ تشریف لائیں انشاءاللہ شاء اللہ قریشی صاحب آپ کی بات سنوں گے جی جیاز بہن کا سوال تھا کہ سورت فاتحہ کے بعد جو ضمن سورت کیا جاتا اس کی ترتیب تو اس کی ترتیب وہی ہے جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اسی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ سورت کو پڑھنا چاہیے اور اگر کہیں غلطی ہو جائے جان بوجھ کے تو نہیں غلطی سے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہیں غلطی سے ترتیب جو ہے آگے پیچھے ہو جائے تو نماز میں فرق نہیں پڑتا جان بوجھ کر ترتیب بدلنا غلط ہے مکرو ہے لیکن اگر کبھی ہو جائے غلطی سے ہو جائے تو پھر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا نماز ہو جائے